سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ سورہ سعاد لکھ رہے ہیں جب اس کے سجدے والی آیت کے پاس پہنچے تو انہوں نے دوات قلم اور اپنے پاس والی ہر چیز کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو گئی پھر جب انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا تو آپ نے اس میں سجدہ کرنا شروع کر دیا حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس مسنط احمد